السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ کافی حد تک آڈیٹنگ ہم پڑھ چکے ہم تو اب خیر سے آلموسٹ کمپلیشن پر ہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے فنڈامنٹلس آف آڈیٹنگ پڑھی ہیں ابھی آڈیٹنگ کے اگلے مراحل بے شمار ہیں جن کو کہ ابھی ہم ٹچ بھی نہیں کر سکے ہمارے تو سلیبس میں نہیں تھی ٹچ کیوں کرنا تھا ہم نے اسے اس لیے ان جب وہ نیکسٹ ایڈوانس اسٹیج پہ آپ پہنچیں گے تو آپ وہ ایڈوانسڈ باتیں جو ہیں آڈیٹنگ کی وہ بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی فی الحال ہم نے جو آڈٹ سے متعلق باتیں پڑھی ان سے پہلے کی کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں جو کہ ابتدا میں سمجھائی نہیں جا سکتی تھیں آڈیٹنگ سے متعلق کچھ فنڈامینٹل نالج حاصل کرنے کے بعد اب وہ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو در حقیقت ایڈوانس میں ہونا چاہیے تھے یا ان سے پہلے ہونا چاہیے تھے جس میں کہ سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے ساتھ اب شیئر کرنی ہے وہ ہے آڈٹ سیمپلنگ اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ آڈٹ سیمپلنگ کیا ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پریکٹیکل آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور بھائی آپ اسٹوڈینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جنہوں نے ایگزامیشن میں اپیئر ہونا ہے ہوتا یوں ہے کہ auditor is concern about the audit report اس نے آڈیٹ رپورٹ پیش کرنی ہے اب مرحلہ وار دیکھیے گا کہ آڈیٹ رپورٹ میں آڈیٹر اپنا اوپینین پیش کرتا ہے اب وہ آڈیٹر کا اوپینین بیس کرتا ہے آڈیٹر کے کنکلوژ پہ جسے ہم کہتے ہیں ریزنیبل ایشورینس پر اب وہ ریزنیبل ایشورینس اینٹی کے بارے میں اینٹی کے افیئرس کے بارے میں کس طرح سے آڈیٹر کو حاصل ہوتا ہے جب آڈیٹر کے پاس سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس موجود ہوتے ہیں اور وہ sufficient appropriate audit evidence auditor کے پاس کس طرح موجود ہوتے ہیں جب وہ آڈیٹ پروسیجرز لگاتا ہے اور وہ آڈیٹ پروسیجرز کون سے ہیں of controls and substantive procedures اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے اب وہ جو ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹو پروسیجرس آڈیٹر اپلائی کر رہا ہے کیا آڈیٹر تمام فائنینشل انفارمیشن جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں ان کے اوپر وہ ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینڈری پروسیجر اپلائی کرے گا practically it is not possible auditor تمام فائنینشیل انفارمیشن پر جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود ہوتی ہیں تمام اکاؤنٹ بیلنسز پر تمام کلاسز آف ٹرانزیکشن پر آڈیٹ پروسیجر اپلائی نہیں کر سکتا تو بھائی پھر آڈیٹر کیا کرتا ہے آڈیٹر کچھ سلیکشن کرتا ہے سلیکشن مینس کہ کچھ ریپرزینٹیو ڈیٹا اٹھا لیتا ہے اور اس ریپرزینٹیو ڈیٹا کو وہ ویریفائی کرتا ہے اس ریپرزینٹیو ڈیٹا پر وہ آڈیٹ پروسیجر اپلائی کرتا ہے اور پھر اس ریپرزینٹیو ڈیٹا پر آڈیٹ پروسیجر اپلائی کر کے جو اس کو آڈیٹ ایویڈینس حاصل ہوتے ہیں ان کی سفیشنسی اینڈ اپروپریٹنیس چیک کرتا ہے اگر تو ان کی سفیشنسی اینڈ اپروپریٹنیس آڈیٹر کو حاصل ہو جاتی ہے ان سلیکشنز پر آڈیٹ پروسیجرز لگانے کے عوض تو وہ کہتا جی ریزنیبل ایشورینس حاصل ہو گئی اب میں آڈیٹ اوپینین دے سکتا ہوں اگر نہیں تو اپنی سلیکشن کو بڑھا لیتا ان سلیکٹڈ آئٹمس کو مزید بڑھا لیتا ایکسٹینٹ بڑھا لیتا تو سچ سلیکشن جو کہ آڈیٹر کر رہا ہے for applying audit procedure known as audit sampling so audit sampling کا کیا مطلب ہوا کہ audit procedures are not applied on hundred percent account balance are not applied on hundred percent classes of transaction audit procedures are applied on representative data representative data is known as sampling یعنی کہ جتنی بھی فائنینشیل انفارمیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود ہیں ان تمام میں سے کچھ وہ اٹھا لے گا وہ کہے گا جی اس کو میں ٹیسٹ کر کے تو ریزنیبل ایشورینس حاصل کر لوں گا جس پر بیس کر کے میرا اوپینین ہوگا آڈیٹرس رپورٹ میں کچھ تھوڑا سا کلیئر ہوا آپ کو یس yes, جو بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک پارٹ کو کہتے ہیں نا جو دیکھ پکاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کک جو ہوتا ہے ایک دانا اس میں سے نکال کے چک کے کہتا ہے کہ دیکھ ٹھیک پکی ہے یا ٹھیک نہیں پکی ہے اس کو ریزنیبل انشورینس حاصل ہو جاتی ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ دیکھ میں پکے ہوئے کھانے کو کھا کر نہیں کہتا کہ جی میں ریزنیبل انشورینس مجھے حاصل ہوگی بس یہ دیکھ ٹھیک پکی ہوئی تھی بلکہ وہ ایک دانا لیتا ہے اس کو چیک کر کے کہتا ہے اوکے جی فائن سو یہی کام آڈیٹر کرنے جاتا ہے وہ ایک سیمپل سلیکٹ کرتا ہے اور سیمپل پہ آڈیٹ پروسیجر اپلائی کرتا ہے وہاں سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے جب تک اس کو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل نہیں ہوتے اس وقت تک اس کا کنکلوژ اس قابل نہیں ہوتا یا وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ ریزنیبل ایشورینس حاصل ہو گئی اتنی سی بات ضرور ہے تب تک وہ اپنی سلیکشن بڑھاتا چلا جاتا سو جناب کوشچن ارائیز کہ وائی سیمپلنگ کچھ ریزنز ہیں جن پر بیس کر کے ہم کہتے ہیں کہ سیمپلنگ ہونا چاہیے وہ پیش خدمت ہے number one economic sampling economic ہوتی ہے اکنامیکل ہوتی ہے اگر ہم سیمپلنگ نہ کریں تو جو کاسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ڈیٹا کو ویریفائی کرنے کے لیے انکر ہوگی وہ ہو سکتا ہے ہی نہ ہو بہت زیادہ کاسٹ انکر ہوگی لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ سیمپلنگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اکنامیکل ہے number one number two time آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن اور پھر ان کی پبلیکیشن ان کا پبلش ہونا اور ان کا شیئر ہولڈرز تک پہنچنا اور ان کا اینوئل جنرل میٹنگ سے اپروو ہونا شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں اس کا اپروو ہونا اس کے لیے میکسیمم ہمارے پاس تھری منتھس ہوتے ہیں اب ان تین ماہ کے اندر فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ بھی ہونا ضروری ہے تب جا کر ان فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی آڈٹ رپورٹ جو ہوتی وہ اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر پیش ہوتی ہے اب بڑا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اگر ہم سیمپلنگ نہیں کرتے تو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہے بات اس لیے سیمپلنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے ٹائم سیو ہوتا ہے نیکسٹ کمز جی پریکٹیکل یوزرز بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوریسی ہوگی دیکھیں وہ بھی مٹیریلٹی پر بیس کر رہے ہیں کہ جی مٹیریلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے materially financial statements should be free from material misstatements یہ بات ہوتی ہے تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ پہ لے جا کر ویریفائی کر سکیں نیکسٹ کمس سائیکولوجیکل اب کمپلیٹ چیک اگر ہم اس پر لگاتے ہیں اب اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جب کمپلیٹ چیک پر ان کو لے کر آتے ہیں تو وہ جو آڈیٹ سٹاف گیا ہوتا ہے وہ بھی بور ہو جاتا ہے کہ ایک ہی چیز پر لگے ہوئے ہیں watching watching watching watching watching پتا بھی چل گیا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے پھر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تو سائیکولوجیکلی بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ڈیٹا کو ہم ویریفائی کرنے نہیں بیٹھ جایا کرتے نیکسٹ کمس فروٹفلنس اب ہنڈریڈ پرسینٹ اگر ڈیٹا کے اوپر ہم ویریفیکیشن کر رہے ہیں تو کیا ہوگا میکسیمم کوئی دو چار ایررز مل جائیں گے ہمیں اب ان دو چار ایررز کے مل جانے کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا کوئی اتنا فروٹفل نہیں ہے دو چار ایررز کا مل جانا اگر وہ نہیں بھی ملتے تب بھی فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہے مٹیریلی مسٹیٹڈ نہیں کہلائیں گی لہذا یہ چند ایک ریزنز ہیں جن پر بیس کر کے ہم کہتے ہیں کہ سامپلنگ کر لینا چاہیے اچھا اسی سٹیج پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے کہ کچھ ایکسپشنز ہیں سامپلنگ نہ کرنے پر یعنی کہ سامپلنگ کرنے پر کچھ ایکسپشنز ہیں کہ ہم سامپلنگ نہ کریں یا کچھ اکاؤنٹ بیلنس ہیں جن کی سیمپلنگ نہیں کی جاتی ہنڈریڈ پرسینٹ وہاں پر چیک لگایا جاتا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے اب وہ ایکسپشن کیا ہیں number one categories which are few in number اب فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں اکاؤنٹ بیلنس کچھ ایسے ہیں which are very few in number like ایک پلاٹ آف لینڈ ایک یا دو بلڈنگس ان اکاؤنٹ بیلنس پر تو مزید کوئی سیمپلنگ نہیں ہو سکتی نا these are very few in number لہٰذا ان کو تو آپ ہنڈریڈ پرسینٹ کر لیتے ہیں پھر نیکسٹ کامس کے categories with special importance like directors remuneration emoluments اب یہاں پر اسپیشل کنسنٹریشن ریکوائرڈ ہے کہ ہم کچھ بہت زیادہ نہ ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر جو کے امیلیمنٹس ہیں ان کو ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر یہ ایک چانس موجود ہے کہ کو امیلیمنٹس جو دیے جا رہے ہیں جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو الاؤنس دیے جا رہے ہیں وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو وہ اپروڈ نہ ہو آتھورائزڈ نہ ہو لہذا یہاں پر پھر ہم آل ٹوگیدر اس کی اب نوعیت ایسی ہے اکاؤنٹ بیلنس کی کہ وہاں پر ہمیں ہنڈریڈ پرسینٹ ہونا پڑتا ہے نیکسٹ کمس ان یوژل اور ایکسپشنل کیسز جس میں کہ آپ کے ایسے اکاؤنٹ بیلنس آ جاتے ہیں ایسی کلاسز آف ٹرانزیکشن آ جاتی ہیں جو کہ فریکوینٹلی اکر نہیں ہوتی لائک ارتھ کویک کی وجہ سے کسی کیٹاسٹرافی کی وجہ سے کوئی ڈیمیجز کوئی لاس اب یہ تو ان یوژل ہے اب یہ آرڈینریلی ہیپن نہیں ہوتا آپ کی اینٹی میں لہذا جو بھی ان یوژل ٹرانزیکشن ہوں گی شارٹ سرکٹنگ ہو گئی گودام جل کے راک ہو گیا کوئی کویک کی وجہ سے بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی ایون آپ نے کوئی بڑا پلانٹ تھا اس کو آپ نے کہا جی اب اسے ہم بند کرتے ہیں اور پلانٹ کو آپ نے ڈسپوز آف کر دیا اس پہ آپ کو پروفٹ یا لاس ہوا اب آل دیز آر انیوژل اور one off nature of transaction اور اکاؤنٹ بیلنس آپ یہاں پر بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ہوتے ہیں اس کی مزید سیمپلنگ نہیں کرتے and then comes any area where the auditor is put upon inquiry کوئی لیگل میٹرس کوئی لا سوٹس کوئی ایس سی سی پی کی ریکوائرمنٹس کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریکوائرمنٹس بینکس کے لیے اگر اینٹی ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہی تو آڈیٹر کو پوچھا جائے گا جی آپ نے کس چیز کا آڈٹ کیا لہذا وہاں پر آڈیٹر پھر سیمپلنگ پر نہیں جاتا وہاں پر آڈیٹر پھر ہنڈریڈ پرسینٹ پر آ جاتا ہے کیونکہ he will be held upon inquiry کہ جی آپ ذرا پیش ہونا آپ کو اس جگہ پر رسک لینا ہی نہیں چاہیے تھا یہ تو بھائی قانونی مسئلہ تھا اس قانونی مسئلے میں یا ایک ریگولیشن کی یہاں پر انوالومنٹ تھی اس میں آپ نے کیوں غفلت برتی لہذا وہاں پر پھر آڈیٹر جو ہے وہ محتاط ہو جاتا اور ہنڈریڈ پرسینٹ پر آ جاتا next comes high risk areas اب یہ ہائی رسک ایریاز کیا ہوتے ہیں اب آڈیٹر بہت زیادہ رسکی ایریاز پر سیمپلنگ نہیں کیا کرتا for example related party transaction transaction with associate companies transaction with the entities where directors are common directors کے ساتھ بذات خود ٹرانزیکشن یہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن ہوا کرتی ہیں اور بڑا رسک یہاں پر موجود ہو سکتا ہے لہذا آڈیٹر جہاں پر رسک زیادہ ہوگا وہاں پر سیمپلنگ نہیں کرے گا ہنڈریڈ پرسینٹ پہ آ جائے گا سو so, یہ ایک باتیں تھیں کہ ہم سیمپلنگ کیوں کرتے ہیں اور پھر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم سیمپلنگ نہیں کیا کرتے اب جناب ایک اور بات آ رہی ہے کہ آڈیٹ سیمپلنگ کی اپروچیز کیا ہیں دو اپروچز ہیں ایک تو ججمنٹل سیمپلنگ اور ایک اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ اب ججمنٹل سیمپلنگ اور اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ بہرحال اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے لیکن ایک بات ذہن میں اب آپ کے موجود رہنی چاہیے کہ auditor hundred percent classes of transaction یا اکاؤنٹ بیلنسز پر آڈٹ پروسیجر اپلائی نہیں کر رہا ہوتا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ سیلس انوائسیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہنڈریڈ پرسینٹ ڈیٹرس کے بیلنس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ انوینٹریز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ فکس ایسٹس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا یہاں پر وہ سیمپلنگ کرتا ہے وہ سیمپلنگ ججمنٹل بھی ہو سکتی ہے اور اسٹیٹسٹیکل بھی ہو سکتی ہے اس پر ہم بعد میں آتے ہیں فی الحال اب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز آف آڈیٹ سیمپلنگ کی اب یہ آبجیکٹیوز آف آڈیٹ سیمپلنگ کیا ہے یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ آڈیٹر کا آبجیکٹو بہر حال یہ ہے کہ اس نے اوپینئن پیش کرنا اب آڈیٹ سیمپلنگ میں بھی جو آبجیکٹو بیسیکلی ہے وہ وہی ہے جو کہ آڈیٹ کا آبجیکٹو ہے کہ اس نے ایک ریپرزینٹیو ڈیٹا اٹھانا ہے اس ڈیٹا پر اس نے آڈیٹ پروسیجر اپلائی کرنے ہیں جس سے کہ اس کو ریزنیبل ایشورینس حاصل ہو کس پر بیس کرتے ہوئے سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیڈینس ایویڈینس پر بیس کرتے ہوئے اب وہ جو ریزنیبل ایشورینس حاصل ہوگی اس ریزنیبل ایشورینس کے حاصل ہونے پر آڈیٹر یہ کنکلوژ ڈرا کر رہا ہوگا کہ financial statements are free from material misstatements اب یہ سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس کے حاصل ہونے پر جو ریزنیبلٹی آف دا ایشورینس ہے اور جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا فری فرام مٹیریل اسٹیٹمنٹس ہے یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہم ہنڈریڈ پرسینٹ پر تو یہ کام نہیں کر رہے کیونکہ اگر ہنڈریڈ پرسینٹ پہ ہوتے تو پھر یہ ریزنیبل انشورینس نہ ہوتی پھر تو سرٹینٹی ہوتی اور اگر ہنڈریڈ پرسینٹ کو ویریفائی کر رہے ہوتے تو پھر یہ free from material misstatement نہ ہوتا بلکہ فری فروم آل مسٹیٹمنٹس ہوتا فالو کر گئے تو ہم یہاں پر جو ریزنیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یا مٹیریلٹی کی جو بات کر رہے ہیں اٹ مینس کہ ہم بیس کیے ہوئے ہیں سیمپلنگ پر تبھی تو یہ ریزنیبل ایشورینس کی بات ہو رہی ہے اور مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر تین باتوں کا ذکر بہت ضروری ہو گیا نمبر ون آڈٹ سیمپلنگ جو پہلے بھی ذکر کر چکا کہ آڈیٹ سیمپلنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ریپرزینٹیو ڈیٹا پر آڈٹ پروسیجر اپلائی کرنے ہیں اور کنکلوژ ڈرا کرنا ہے انٹائر پاپولیشن پر پروسیجرس کس پر اپلائی ہو رہے ہیں ریپرزینٹیو ڈیٹا پر اور کنکلوژ کس پہ ڈرا ہو رہا ہے انٹائر ڈیٹا پر دیر میں آ رہی ہے بات کہ یہ اب ہمارا آبجیکٹو جو ہے اس پہ ڈیفائن ہو رہا ہے کہ آڈیٹ سامپلنگ کیا ہے کہ ہم نے ریپرزینٹیو ڈیٹا اٹھانا ہے جو کہ انٹائر پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اس پر پروسیجر اپلائی ہوں گے اور کنکلوژ کس کے بارے میں ہے انٹائر پاپولیشن کے بارے میں کہ جی ہم نے چند سیلز کی ٹرانزیکشن کو ویریفائی کیا اور ہم نے کہا جی سیلز بالکل ٹھیک ہے میٹیریل میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے ہم نے چند انوینٹری آئٹمس کو ویریفائی کیا اور ہم نے کہا جی انوینٹریز بالکل ٹھیک اسٹیٹ ہوئی ہیں ہم نے چند اکاؤنٹ بیلنسز کو ڈیٹرز کے ویریفائی کیا اور ہم نے کہا جی ڈیٹرز بالکل ٹھیک بیلنس شیٹ میں پرزینٹ ہوئے ہیں آڈیٹ سیمپلنگ یہ ہے نیکسٹ کمس پاپولیشن اب پاپولیشن کیا وہ جو انٹائر ڈیٹا ہے دیٹ از پاپولیشن وہ جو ڈیٹرز بیلنسز ہیں دیٹ از پاپولیشن وہ جو سیلز ہماری ٹوٹل ہیں دیٹ از پاپولیشن جو ہمارے نمبر آف فکسڈ ایسٹس ہیں دیٹ از پاپولیشن ان میں سے آڈیٹ سیمپلنگ ہم نے اٹھانی ہے اور اگلا پوائنٹ آتا ہے سیمپلنگ یونٹ کا اب یہ کیا ہے these are the individual items that are making up the population وہ انوائسز جن کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جن کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں اس میں جو انڈیویجل آئٹمس ہیں وہ سیمپلنگ یونٹ ہے سو یہ audit sampling population and sampling units ان کے بارے میں اب بنیادی گفتگو ہو چکی اور آپ کو ایک بنیادی کانسپٹ بھی مل چکا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں سیمپلنگ جی، میں ہی اب اگلی ایک بہت اہم گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے audit materiality and audit risk materiality کے لفظ سے آپ لوگ واقف ہیں آپ نے میٹیریلٹی کا لفظ فائنینشل اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھا اور ادروائز بھی جنرلی آپ اس کو یوز کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن میٹیریل ہے یہ انفارمیشن میٹیریل نہیں ہے یہ تو میرے لیے ام میٹیریل ہے یہی بات آڈٹ میں بھی ہے کہ ہم جب مٹیریل مسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ مٹیریلی یعنی کہ اہمیت کے لیول پر مسٹیٹمنٹ نہیں ہے اب یہاں پر جب ہم آڈٹ سیمپلنگ کے ریفرنس میں آڈٹ مٹیریلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہم آڈٹ میں مٹیریلٹی کو ٹالریبل ایرر کے لیول پر لیتے ہیں یعنی کہ وہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں میٹیریلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ آڈیٹنگ میں ٹالریبل ایرر کا کانسیپٹ ہے کہ جی this much error we can tolerate ہم پہلے سے ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ ہنڈریڈ پرسینٹ پر تو ہم نے نہیں جانا اب چونکہ ہنڈریڈ پرسینٹ پر نہیں جانا تو پھر کوئی تو لیول آف ٹالرنس ہم رکھیں گے تو ہم سیمپلنگ کر سکیں گے نا تو ہمیں ٹالریبل ایرر جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں جس کو ہم سسٹین کر سکتے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اور اس ٹالریبل لیول پر بیس کر کے ہم اپنا سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ وہ لیول ہے جس کی موجودگی میں ہماری فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی ٹروتھ اور فیئرنیس ڈیمیج نہیں ہوگی یہ وہ لیول ہے کہ ہماری فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں اگر اس لیول کا ایرر موجود ہوگا تو ہم کہیں گے اوکے نو پرابلم اب یہ ٹالریبل ایرر کسی بھی لیول پر ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی جو فائنینشیل انفارمیشن ہے لائک میں یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں جب کسی بھی لیول کی میں بات کر رہا ہوں ہم انوینٹری کی بات کرتے ہیں اب سٹاکس کی ویلیو آپ کو فائنینشل سٹیٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے اب وہ سٹاکس کی ویلیو جو فائنینشل سٹیٹمنٹس میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے دیکھیں کیا چیزیں کوانٹیٹی سٹاک کی کوانٹٹی کوانٹٹی کاؤنٹ ایگزیکٹ ہونی چاہیے اب کوانٹٹی کے لیول پر بھی آپ کے چیکس موجود ہیں پھر اس کوانٹٹی کو جس ریٹ پر ملٹیپلائی کیا گیا تھا جو ریٹ اس کوانٹٹی پر اپلائی کیا گیا تھا اس ریٹ کا کریکٹ ہونا کیونکہ اگر ریٹ کریکٹ ہوگا تو آپ کو فائنلی اماؤنٹ صحیح ملے گی اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا درجہ آتا ہے اس کی ریئلائزیبل ویلو کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا لہذا اس کی ویلویشن ایک تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے اب ہر سٹیج پر آپ ایک ٹالریبل ایرر جو ہے ڈیفائن کر دیتے ہیں اب ڈفرینٹ ایسرشن ہے نا کیا آپ نے ویلویشن کی ایسرشن کو پکڑنا ہے آپ نے ایگزٹینس کی ایسرشن کو پکڑنا ہے آپ نے میجرمنٹ کی ایسرشن کو پکڑنا ہے آپ نے اکرنس کی اسرشن کو پکڑنا ہے تو آپ وہاں پر ٹالریبل ایرر ڈیفائن کر دیتے ہیں سو so, وہ ٹالریبل ایرر جو میٹیریلٹی کہلا رہی ہے ادروائز آڈیٹنگ میں جسے ٹالریبل ایرر کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے سیمپل سائز ڈیٹرمن کرنے کے لیے اور نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے آڈیٹ رسک اب آڈیٹ رسک کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس بات کا رسک کہ ہم جو اوپینین دے رہے ہیں کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس موجود ہوں اس کے اندر تو یہ آڈٹ رسک میں فردر تین کمپونیٹس ہیں number one inherent risk number two control risk and number three detection risk سب سے پہلے انہیرنٹ رسک اب یہ انہیرنٹ رسک کیا ہے جو کہ پاپولیشن میں موجود ہے یاد رکھیے گا اب ہم پاپولیشن کو ڈیفائن کر چکے ہیں پاپولیشن میں ہی ہم نے ایک ٹالریبل ایرر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جس پر بیس کر کے پھر ہم سیمپلنگ کر رہے ہیں اب اسی پاپولیشن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے اندر کچھ رسک موجود ہیں جو کہ آڈیٹ رسک کو جنم دیتے ہیں جن میں ایک ہے انہیرنٹ رسک اب انہیرنٹ رسک فردر کچھ پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اس پاپولیشن سے متعلق جن میں سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ دا ٹائپ آف انڈسٹری یعنی کہ ہائی ٹیک انڈسٹریز جو ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی زیادہ رسک رکھتی ہوں گی اپنے اندر کمپیریٹیولی ان انڈسٹریز کے جو کہ ایک نارمل سرکمسٹانس میں چلتی جا رہی ہوتی ہیں لائک like بیوریجز کی انڈسٹری اب ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر ہیوی مشینز جہاں پہ بن رہی ہیں جہاں پر آپ کے کوئی ایروپلینز وغیرہ بن رہے ہیں یا اس قسم کی جو ہائی ٹیک انڈسٹریز ہوں گی اب اس کو آپ بیوریجز کی انڈسٹری کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو ہائی ٹیک انڈسٹری میں انہرنٹ رسک زیادہ موجود ہوگا پھر نیکسٹ بات آتی ہے آپ کے پاس ایکسپیرئنس کی تو جو پریویس ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سگنیفیکینٹ ایررز موجود ہیں لہذا انہیرنٹ رسک آپ کے پریویس ایکسپیرینس پر بھی بیس کر رہا ہوتا ہے اس انڈسٹری سے متعلق اس اینٹی سے متعلق اور پھر نیکسٹ بات آتی ہے کہ some population are always more flat to error like stock calculations like cash balance جن میں کہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مسٹیٹمنٹس ہوں گی اب یہ زیادہ ان میں رسک موجود ہوتا ہے اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ انہیرنٹ رسک ہے تو جہاں پر رسک کی بات آئے گی وہاں پر پھر سیمپلس کو اکارڈنگلی ڈٹرمن کیا جائے گا انہیرنٹ رسک کے بعد دوسرا رسک آتا ہے جو آڈیٹ رسک سے متعلق ہے کنٹرول رسک اب یہ کنٹرول رسک جو ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے ساتھ کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز جب ہم لگائیں گے تو اس بات کا رسک ہے کہ بہت سے ایررز کو یہ چیک نہیں کر پائے گا پکڑ نہیں پائے گا کیچ نہیں کر پائے گا لہذا کنٹرول رسک بھی موجود ہے اس پر بیس کر کے اگر کنٹرول رسک ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہو تو ہم ٹیسٹ آف کنٹرول میں سیمپل سائز بڑھا دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب ٹیسٹ آف کنٹرول پڑھائے تھے تو وہاں پر ایک بات کی تھی کہ ججمنٹل سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے ججمنٹل سیمپلنگ کیا ہے بہرحال ہم نے جو ججمنٹل سیمپلنگ کی ہے ٹیسٹ آف کنٹرول میں اس کو ہم بڑھا دیں گے اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر رسک زیادہ موجود ہے مٹیریل مسٹیٹمنٹس کا نیکسٹ کمز ڈیٹیکشن رسک اب یہ ڈیٹیکشن رسک جو ہے it is associated with the substantive procedures test of details آپ کے اینالیٹیکل ریویوز سے متعلق ہے کہ ہم آڈیٹرس ہو سکتا ہے کچھ اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر کچھ کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر تمام ایسرشن کے بارے میں کچھ ایررز کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں لہذا یہ ڈیٹیکشن رسک بھی موجود ہوتا ہے سو so, جب ہم آڈٹ سیمپلنگ کر رہے ہیں تو آڈٹ سیمپلنگ کے وقت ہم اس بات کا خیال رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹالریبل ایرر کیا ہوگا اور آڈٹ رسک کیا ہے اور ان ٹالریبل ایررز اور آڈٹ رسک کی فکسیشن کے ساتھ ہم پھر آڈٹ سیمپل ڈٹرمن کرتے ہیں اچھا جی اب ہم آڈیٹ سیمپلنگ کے ریفرنس میں کچھ باتیں جان چکے ہیں جس پر بیس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیمپلنگ کی جائے یا نہ کی جائے کہ اب ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ سیمپلنگ کرنی ہے تو کیا کچھ ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں ہم کہیں کہ سیمپلنگ نہ کی جائے دیکھتے ہیں نمبر ون میٹیریلٹی اب کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جو کہ میٹیریل نہیں ہوتی لائک پیٹی کیش ایکسپینسز اب بھائی ان پیٹی کیش ایکسپینس میں سے کیا ڈھونڈ لیں گے ہم جہاں پر کروڑوں روپے کی پیمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پر سو پچاس روپے کی پیمنٹ میں کتنا بڑا ایرر ہو جائے گا وہاں پر ہم کہتے ہیں چھوڑو یار اس میں کیا ہم نے وقت ضائع کرنا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آل ٹوگیدر چھوڑ دیتے ہیں اب فوٹو کاپی کے ایکسپینسیز جہاں پر کروڑوں روپے کے ہمارے آفس ایکسپینسیز موجود ہیں وہاں پر ہزار دو ہزار روپے کی فوٹو کاپی کا ایکسپینس کیا ایکسپینس ہوا ہم کہتے ہیں یہ میٹیریل سی بات ہے اس کو چھوڑو اس کے علاوہ باقی چیزوں کی طرف کلاسز آف ٹرانزیکشن کی طرف توجہ دو جہاں سے کہ ہمیں میٹیریل مسٹیٹمنٹس ہونے کا اندیشہ ہوگا پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے the number of the population پہلے ہی بتا چکا کہ اگر وہ نمبر آف آئٹمس بہت کم ہیں لینڈ اینڈ بلڈنگ کی ایگزامپل تھی تو وہاں پر بھی ہم نے کیا سیمپلنگ کرنی ساروں کو پک کر لو اور ان کے بارے میں سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر لو next comes reliability of other forms of evidence اب اگر ہمیں ایویڈینس حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع سے سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل ہو چکا ہوا ہے تب ہم سیمپلنگ کر کے ویریفیکیشنس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ادروائز لائک اینالیٹیکل پروسیجرز ہیں اور آپ اینالیٹیکل پروسیجر اپلائی کر رہے ہیں ویجز کے اوپر اب پاسٹ ایئر کی ویجز جتنے نمبر آف امپلائیز کے ساتھ تھیں وہ آپ کی ویریفائی ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ ٹھیک ہے پاسٹ ایئر کی بات ہے پاسٹ ایئر کے ورکنگ پیپر سے آپ نے یہ بات اٹھائی اب آپ ایک اینالیٹیکل پروسیجر لگا دیتے ہیں ادھر کہ جی پاسٹ ایئر میں اتنی پروڈکشن تھی اتنے نمبر آف امپلائیز تھے اور یہ ویجز تھیں اس ایئر میں اتنی ویجز کی کاسٹ جو بیئر کی جا رہی ہے اس کے اگینسٹ پروڈکشن یہ ہے نمبر آف امپلائیز یہ پروڈکٹیوٹی آپ نکال لیتے ہیں اب اگر تو وہ میچ کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ویجز تو مطلب پچھلے سال بھی ہم نے ویریفائی کی تھی اس سے پچھلے سال میں بھی ویریفائی کی تھی ٹھیک چل رہی ہیں اور اب کمپیریٹو ہم نے ایک بنا لیا انالیٹیکل پروسیجر لگا لیا وی آر سیٹسفائڈ اب فردر ڈیپتھ میں جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پھر سیمپلنگ کی جائے اور وہ پھر کیا جائے ہاں اگر سیمپلنگ کریں گے تو بہت ایک معمولی سی سیمپلنگ ہوگی کیونکہ ہمیں مٹیریل اسٹیٹمنٹ اب وہاں پر نظر نہیں آ رہی پروڈکشن ہوئی ہے ہوئی ہیں ویجز پے کی ہیں یس پے کی ہیں اب ویجز کی کاسٹ تو بہرحال ایک پروڈکشن کی کاسٹ کا حصہ ہے وہاں پر آپ کو اگر اینالیٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے ایویڈینس مل جاتا ہے کہ ویجز کی کلاس آف ٹرانزیکشن درست ہمیں اماؤنٹ بتا رہی ہے تو اوکے فائن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہی وقت ہم کسی سینسٹیو ایریا کے اوپر سرف کریں گے next comes cost and time consideration اب یہ کاسٹ اینڈ ٹائم کنسیڈریشن جو ہیں یہ ڈفرینٹ آپ کے جو ایویڈینس سیکنگ میتھڈز ہیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور وہ ایویڈینس سیکنگ میتھڈ ڈفرینٹ ہوں گے تو ڈیفینے لگانا ہے آپ نے ویریفیکیشن کی طرف جانا ہے آپ نے واؤچنگ کی طرف جانا ہے آپ نے ٹیسٹ آف کنٹرول کرنا ہے تو آپ کے سیمپلنگ ڈفرینٹ ہو جائیں گے ان سب کے لیے سو so, یہ سیمپلنگ کے ریفرنس میں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں جی سیمپلنگ کرنی ہے تو ان چاند ایک فیکٹرز کو دیکھ کر پھر ہم مزید پرسائز ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کے لیے سیمپلنگ کرنی کس کو ڈراپ کر دیں کس میں سیمپلنگ کی ایکسٹینٹ بڑھا دیں کس میں سیمپلنگ کی ایکسٹینٹ کم کر دیں وغیرہ وغیرہ جی اب میں وہ جو سیمپلنگ کی دو اپروچز ہیں judgmental sampling and statistical sampling اس کے بارے میں بات کرنے لگا تو سب سے پہلے جی ججمنٹل سیمپلنگ اب یہ ججمنٹل سیمپلنگ جو ہے آل ٹوگیدر آڈیٹر کی ججمنٹ پہ بیس کر رہی ہے کوئی سائنس نہیں ہے اس کے اندر کوئی میتھمیٹکس اس میں انوالو نہیں ہے یہ ہنڈریڈ پرسینٹ آڈیٹر دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ سیمپل سائز ڈٹرمن کر لینا چاہیے اس چیز کو چیک کر لینا چاہیے پاپولیشن میں سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے فلانے منتھ کی ٹرانزیکشن کو یا اکاؤنٹ بیلنس جو فلانے منتھ میں ہمارے پاس موجود تھے ان کو ہم چیک کر لیں باقی کو چھوڑ دیں اتنی اماؤنٹ کو چیک کر لیں باقی کو چھوڑ دیں جسٹ ججمنٹل یہ ججمنٹل سیمپلنگ جو ہے اس کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں یہاں پر ایک بات میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز پر آڈیٹر ججمنٹل ہوا کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت چھوٹا سا ایک سیمپل سائز لینا ہوتا ہے تھوڑے سے سیمپلنگ یونٹس کے اوپر ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کرنا ہوتا ہے سو ججمنٹل بیسس پر جو سیمپلنگ ہو رہی ہے اس کے ایڈوانٹیجز میں پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ the approach has been used for many years اب چونکہ یہ بہت سالوں سے استعمال ہو رہی ہے تو آڈٹ سٹاف کو دوبارہ سے ٹرینڈ نہیں کرنا پڑتا سال ہا سال سے ججمنٹل اپروچ چل رہی ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ججمنٹل سامپلنگ ایک آسان اپروچ ہے سامپلنگ کی نیکسٹ کہ the auditor can bring his judgment and expertise into play کہتے ہیں کچھ آڈیٹرس کی سکس سینس بھی ہوتی ہے جو اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے اور ایسا واقعی ہوتا بھی ہے کہ آڈیٹر فیل کرتا ہے کہ جی فلانی چیز کو چیک کر لو یہاں پر کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور وہاں پہ مل بھی جاتا ہے لہذا ججمنٹل سیمپلنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آڈیٹر کے ایکسپیرئنس اس کی ایکسپرٹیز کام میں آتی ہیں وہ کچھ بہتر ریزلٹس سامنے لے آتی ہیں لہذا judgmental sampling is good to do next comes no special knowledge of statistics is required جیسے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ نام سے ظاہر ہے کہ وہاں پر اسٹیٹسٹکس انوالو ہوگی فارمولی انوالو ہوں گے لیکن ججمنٹل سیمپلنگ میں کوئی فارمولی نہیں ہے بس ججمنٹل ہے آڈیٹر نے جج کرنا ہے کہ جی سیمپل سائز یہ ہونا چاہیے next comes no time spend on playing with mathematics audit team صرف آڈیٹ کر رہی ہے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کے اندر وہ رینڈم ٹیبل وغیرہ ابھی ان کی باتیں آئیں گی ان کو اپلائی کیا جاتا ہے وہ کھول کے سامنے رکھ لیے جاتے ہیں میتھمیٹکس کی جاتی ہے ان کے اوپر کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے کہ یہ چیز پکڑ لیں چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ بڑا میتھمیٹکس انوالو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آڈیٹر او میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس سے باہر نکل جاتا ہے اور صرف آڈیٹنگ کر رہا ہے وہاں پر اچھا اب جہاں اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پر اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ججمنٹل ہونے کے number one it is unscientific تکا پروگرام ہے چھاڑ دو ہے بھر لو یہ کر لو وہ چھوڑ دو اس منتھ کو آڈیٹ کر لو اس کو چھوڑ دو کوئی سائنس نہیں ہے وہاں پر بالکل ہی ججمنٹل ہوئے ہوئے number next it is wasteful usually sample size are too large اب اتنے بڑے سیمپل سائز جب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ فالتو میں وقت ضائع کر رہے کیونکہ وہاں پر پھر آڈر ججمنٹل ہوتے ہوئے چونکہ سائنٹیفک نہیں ہوتا وہ زیادہ بڑے آڈٹ سیمپلس بھی بنا لیتا ہے اب زیادہ بڑے آڈٹ سیمپلس میں تو پھر wastage of time and money بھی ہے نا اکنامیکل نہیں رہتا تو ویسٹیج کی طرف بات جا رہی ہے personal bias in the selection of sample is unavoidable personal biasness آ جاتی ہے آڈیٹر کسی سیمپلنگ یونٹ کو پسند کر رہا ہے کسی کو نہیں پسند کر رہا ججمنٹل ہے نا لہذا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا پھر بات آتی ہے there is no real logic to the selection of the sample اور اٹس سائز ان ہے بات کہ آپ نے جو سیمپل بنایا اس سیمپل میں سینس نہیں انوالوڈ آپ اس سیمپل کے بارے میں ان لوجیکل ہیں ڈس ایڈوانٹیج ہے that should be logical judgmental نام ہی ایسا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون شخص جج کر رہا ہے اور وہ جج کرنے والے شخص کی مینٹلٹی بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے وہ لوجیکل ہو بھی سکتا ہے ان بھی ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں پر لہذا اسٹیج پر کہا جاتا ہے کہ نہیں ججمنٹل جو ہے وہ سامپلنگ لاجیکل نہیں ہے نیکسٹ کمس کے the sample selection can be imbalance to the auditor needs اب وہ سیمپل اس طرح کا سلیکٹ کر رہا ہے کہ جس سے وہ سمجھتا ہے کہ جی کٹ آف بھی ہو جائے لائک ایئر اینڈس پہ وہ سیمپل لے رہا ہے اب اپنی ضرورت کے مطابق وہ سیمپل سائز ڈٹرمن کر رہا ہے جس سے کہ وہ کئی کام نکال رہا ہے اب کاٹ آف بھی وہ ساتھ ہی لگا رہا ہے سو امبیلنسڈ ہوگا وہاں پہ ڈسٹارٹیڈ ہوگی وہ اس کی سیمپلنگ نیکسٹ بات آتی ہے کہ the conclusion reached on the evidence from samples is usually vague اب وہ جو کنکلوژ ڈرا کیے جا رہے ہیں وہ بڑے مطلب دھندلے سے ہیں کیونکہ ججمنٹل بیسڈ ہے اب اس پہ وہ کانفیڈینس کا لیول نہیں ہوگا جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل اپروچ پر ہوگا اب یہ جو ججمنٹل سامپلنگ اپروچ میں نے آپ کو بتائی اس میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں لیکن پھر بھی زیادہ تر آڈٹ کے اندر ججمنٹل باتیں چل رہی ہیں کیونکہ آڈیٹر اپنے پاس ایکسپیرئنس کو بھی یوز کر رہا ہے آڈیٹر کو معلوم ہے کہ کس جگہ پر اس کو مسٹیٹمنٹس زیادہ مل سکتی ہیں اس لیے وہ زیادہ سائنٹیفک ہونا زیادہ اسٹیٹسٹیکل ہونا زیادہ میتھمیٹیکل اپروچ کی طرف جانا اس سے گریز کرتا ہے وہ ججمنٹل ہو کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہے سیمپلنگ والی جی آج کی ہماری جو گفتگو ہے فی الحال اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہ چلے گی ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں بھی جہاں پر ہم اس کی کی اب اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ بات کریں گے اور اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے اور ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سیمپلنگ کے ریفرنس میں بال سیمپلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سیمپلنگ بیسڈ آڈٹ پروسیجرز سے ہم جو سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتے ہیں وہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ریزنیبل ایشورینس اور اس ریزنیبل ایشورینس پر بیس کرتے ہوئے ہم پوری پاپولیشن پر ایک کنکلوژ ڈرا کر لیتے ہیں مینس ہم نے سیمپلنگ بیسڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹیسٹ سیمپل پہ لگانا ہے ان شارٹ ٹیسٹ سیمپل پہ لگانا ہے اور فیصلہ جو دینا ہے یا اوپینین جو دینا ہے وہ پاپولیشن پہ دینا وہی دیکھ والی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی ہم نے سیمپل ٹیسٹ کرنا ہے اور کہنا کہ جناب پوری دیکھ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک صحیح ہے جی یہ تھی ہماری آج کی گفتگو کنٹینیو رہے گی سیمپلنگ کے متعلق ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اللہ حافظ